بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم محمد النبی الامی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے امیجینیشن امیجینیشن کی طاقت عطا کر امیجینیشن سمجھتے کسی امیجینیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تصور کرنا اور اسے اپنے تصور میں سمجھنا اس کے خاکے کو اپنے ذہن پہ اس کا خاکہ تیار کرنا جب ہمیں زیادہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے سمجھ بھی ہے کہ جب وہ کوئی بات سن رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو اس بات کو لکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ایسے ایسے ایسے یا اس کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے کہ بلا چیز ایسے بلا چیز ایسے بلا چیز ایسے تو اسے کہتے ہیں امیجینیشن کرنا تصور کرنا تصور میں اچھا بھی ہوتا ہے تصور برا بھی ہوتا ہے جن لوگوں کا دل صاف ہوتا ہے ان کا تصور اچھا ہوتا ہے وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کو اچھے انداز پہ ہی کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کا تصور برا جن کا دل ناپاک ہوتے ہیں جن کے دلوں میں برائیاں ہوتی ہیں ان کا تصور بھی برا ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ ان کی تصور طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ اور اچھا ہے لیکن اس میں بھی برائی کو نکال لیں گے وہ برائی کرنے کی کوشش کریں گے ان کا تصور اچھا ہو سکتا ہے اچھا مطلب ان کا طاقتور ہو سکتا ہے سوچنے کی طاقت اچھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کے اندر بھی اپنے دل کی وجہ سے کہ ان کا دل برا ہے تو اس میں برائی کو ڈھونڈ لیں گے کہ یہ کام برا کام اس طرح سے کیا سکتا ہے جسے کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے کہ چوری کرنا تو چھوڑ دے گا وہ لیکن کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری ضرور کرے گا تو یہی ہے برے دل کی عادت اسی لیے دلوں کو اپنے صاف رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہماری ہر چیز ہر کام جو ہے اچھا ہو سکے اپنے دل کو اس لیے صاف رکھنا چاہیے مثال کے طور پہ اگر <clears throat> میں بتلاؤں آپ کو کہ یہ تصور جو ہے اسٹوڈینٹس کے لیے بھی اور ہر طریقے کے انسان کے لیے کامیابی کا ایک راستہ ہے تصور کرنا اور اس میں اگر اچھائی شامل ہو جائے دل اچھا ہو تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے اگر اس شخص کی امیجینیشن پاور بہت اچھی ہے تو ایک تو کامیاب ہے ہی وہ چاہے اچھے دل کا ہو یا برے دل کا ہو لیکن اگر اس کا دل بھی اس پہ اچھا ہو مل جائے اس کو اچھے دل کا مالک ہو صاف ستھرے دل کا مالک ہو تو اس کی فیمس ہونا مطلب اس کی ترقی اور زیادہ ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ کی کوئی سے بھی ایک سائنٹسٹ کی آئنسٹائن کی بات کر لیں کوئی اور سائنٹسٹ کی بات کر لیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہونے ان کا ذہن جو تھا بہت اچھا امیجنیشن کرتا تھا ان کی امیجنیشن پاور بہت بڑھیا تھی بہت عمدہ تھی اور وہ لوگوں کے لیے کام کر گئے اور ان کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا اور ان کی کام کو آگے بڑھاتا رہا جائے گا کیوں کیونکہ انہوں نے اپنا جو کام کیا وہ اس کے اندر ڈوب کر اور صاف دل کے ساتھ کیا امیجینیشن پاور کو استعمال جو کیا انہوں نے اپنے دل کو دل کی صفائی ان لوگوں کے فائدے کے لیے کرا تو اس لیے ان کو بہت وقت تک یاد رکھا جائے گا لیکن اگر ایک میں نے بتایا ایک تو امیجینیشن پاور ہو تو کامیاب ہوتا ہی ہے اور اس پہ صاف دل ہو تو اور کامیاب انسان بھائی امیجینیشن پاور تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور بھی سائنٹسٹ ہو گئے لیکن ہم ان سائنٹسٹ کی بات کریں جنہوں نے لوگوں کے فائدے کی کام کرا مطلب ان کا دل اچھا نا اچھا تھا نا دل میں اچھا ہی تھی نا ان کا دل صاف تھا تو انہوں نے لوگوں کے اچھے کام کے لیے کام کرا تو ان کی امیجینیشن پاور جو ہے وہ اور آگے بڑھ گئی مطلب ان کو اور ترقی مل گئی صاف ستھرے دل کے ساتھ اب تیسری بات اگر کوئی شخص جس کی امیجنیشن پاور بھی اچھی ہو دل بھی صاف ہو اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہو تیسری چیز ہوگی نا تیسرے درجے کی چیز <clears throat> بھائی غیر مسلم بھی تو بہت ایسے ہیں جو کہ دل صاف ہے ان کا لوگوں کے لیے بلا برا نہیں سوچتے <clears throat> لیکن اللہ کا ذکر تو نہیں ہے ان کے پاس ہے نا اور صفائی کب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر پیدا ہو جائے دل دل کی صفائی اور اونچے لیول پہ پہنچ جاتی ہے تو ایک شخص جس کی امیجنیشن پاور بھی اچھی ہو اس کا دل بھی صاف ہو اور دل کے صاف صاف صاف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہو تو اس اس کی کامیابی میں کوئی وہ ہے شبہ وہ تو کامیاب ہے اور بہت زبردست کامیاب ہے اس لیے ذکر جو ہے وہ کامیابی کی کنجی انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے صاف ستھرے دل کے کے ساتھ تو وہ بلندیوں بلندیوں بڑے اونچے اونچے مقام پر بڑی بڑی اونچی پہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی ایسا کام کر سکتے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا یاد رہے گا دھیان رہے گا تو امیجینیشن دل اور صاف ہوگا دل اور صاف ہوگا تو امیجینیشن اور اچھا ہوگا اور فائدے کی چیزیں آئیں گی لوگوں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ہم نکال سکیں گے ڈھونڈ سکیں گے تو جب لوگوں کے لیے اچھا کام کریں گے خدمت خلق کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور میں بھی جگہ عطا فرمائیں گے اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ امیجنیشن کیسے کیا جا سکتا ہے مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں کیا آپ یہ میں آپ کی امیجینیشن پاور دیکھنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ جو جس کا امیجنیشن بڑھیا ہوتا ہے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے اور اس پہ اگر صاف دل ہے اور کامیاب انسان اور اس کے اندر اگر اللہ کا ذکر ہے تو اور کامیاب انسان ٹھیک ہے نا تو اب آپ اپنے دل پر اللہ کو کیسے یاد کر سکتے ہیں کیا امیجنیشن ہو سکتا ہے اپنے دل کے اندر صفائی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے بٹھا سکتے ہیں کیا اگر آپ امیجن کریں میں آپ کو ایک امیجنیشن دے رہا ہوں آپ امیجن کیجئے کہ آپ کا دل جو ہے ایک بورڈ ہے کیا ہے ایک بورڈ ہے اور بورڈ ہوتا ہے نا لکھنے کا جس پہ لکھتے ہیں چاک سے یا پین سے اب میں آپ کو امیجن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ اپنے دل پر جو آپ کا دل بورڈ ہے اس وقت امیجن کیجئے کہ آپ اس پہ لکھ رہے ہیں اللہ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ پہلے سے ہی لکھا ہوا آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا کیا تھا عزل میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے اقرار کرا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم کرنے کے لیے بنایا اس کو وجود نے بخشا وجود بخشا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہے ہمارے دل پر لکھ دیا تھا لیکن یہ نام جب ہم دنیا میں آئے جو, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان پیدا ہو یا غیر مسلم پیدا ہو اس کا رب تو اللہ ہے نا اور روز ازل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کی اپنے نام کی چھاپ اس پہ چھوڑ دی تھی کہ تو میرے یہاں کا پروڈکٹ ہے میں تیرا رب ہوں میں نے تجھے پیدا کیا ہے دل پہ چھاپ ہو گئی تھی نا بھائی کسی پروڈکٹ کا آپ لینے جاتے تو اس کی مہر ہوتی ہے نا وہاں پر تو اسی طرح سے ہمارے دل پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی چھاپ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے لیکن جب ہم کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے یہاں ہو یا غیر مسلم کے یہاں پیدا ہو اس کے دل پر اللہ کی چھاپ ہوتی ہے لیکن جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے ماں باپ ہی اس چھاپ کو یا اس کے اللہ کے نام کو مٹاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں یا اور گہرا کرتے ہیں سمجھ رہے آپ تو یہ حدیث شریف بھی اس کا مقوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اسے وہ کیا بناتے ہیں مسلمان بنائے یا غیر مسلم بنائے ٹھیک ہے تو ہر انسان کے دل پہ اللہ کا نام ہوتا ہے اب مسلموں مسلموں کے دل پہ سے یہ اللہ کا نام جو ہے کیسے مٹتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اس نے شیطان مردود نے ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیجیے <laughs> کہ میں آدم کی اولاد جس کی وجہ سے میں ذلیل ہو کے نکلا ہوں اس اپنے دشمن کی اولاد کو اس کو اور اس کے اولاد کو یہ جو میرا دشمن ہے اور اس کی اولاد جو ہے میری دشمن جو ہے میں اس کو گمراہ کرتا رہوں اور مجھے قیامت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے مجھے اس وقت تک کے لیے مقرر وقت کے لیے اجازت دی اجازت مانگی اس نے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی اجازت دی اسے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل پہ سے وہ نام مٹانے کی کوشش کرتا ہے ہے نا اب وہ کیسے مٹاتا ہے آپ کو طرح طرح کی باتوں میں لگا کر فضول باتوں میں جھنجھٹوں میں پریشانیوں میں عیاشیوں میں لگا کر اللہ کے نام کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور مٹا رہا ہوتا ہے ہلکے ہلکے جیسے بورڈ پہ سے ہم ڈسٹر سے کچھ چیز مٹاتے ہیں نا اریز اس کو صاف کرتے ہیں رب کرتے ہیں تو وہ ہلکے ہلکے صاف کر رہا ہوتا ہے ان فسادات اور ان جھنجھٹوں میں فتنوں میں ڈال کر کہ ایک رب نہیں ہے تیرے کئی رب ہیں تو اس کی بھی پوجا کر تو اس کی بھی پوجا کر تو اس کو بھی مان تو اس کو بھی مان اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا دیا اللہ کے نام کے نقش کو دل پہ سے ہلکا کر دیتا ہے اب جب یہ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے مطلب بالکل دھندلا ہو جاتا ہے تو انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں میرا رب کون ہے بھائی دل پہ سے دھندلا ہو گیا وہ نا اس کے اثرات کم پڑ گئے وہ دھندلا پڑ گیا یہ وقت آتا ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان جا رہا ہوتا ہے آخری وقت ہوتا ہے تو شیطان اس وقت میں پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوتا ہے اسے رب کرنے کی مٹانے کی صاف کرنے کی اور کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ اور آسان ہو جاتا ہے اور اس وقت کمزور حالت میں ہوتا ہے انسان سمجھ نہیں پاتا اللہ تعالیٰ سے کفر کر کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ کو نکار کے مرتا اللہ حافظ نمین اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس حالت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے شیطان ہلکے ہلکے ہمارے دل پہ سے اللہ کے نام کو مٹاتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہوئی کہ وہ جو نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے بھیج رکھا ہے ہمارے دل پہ اپنی مہر جو لگا رکھی ہے اس مہر پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اگر ہاتھ پھیرتے رہیں گے جیسے بکس میں بچوں کے لیے ہاتھ پھیرنے کے لیے اوور رائٹ کرنے کے لیے دے رکھا ہوتا ہے وہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں وہ ان کی کبھی ہو جاتی ہے وہ رائٹنگ ان کی کبھی ہو جاتی ہے اور ہر وقت یاد رہتا ہے ان کا ہاتھ چلانے کی عادت ہو جاتی ہے ان کو یاد ہو جاتا ہے کہ یہ نام ایسے لکھا جائے گا کہ یہ الفاظ یہ اکثر یہ ورڈ یہ الفابیٹ ایسے لکھا جائے گا تو ہمارے دل پہ بھی وہ وہ کتاب کتاب ہے ہے دل کی پہ بھی نام لکھا نقش اللہ کا اگر ہم اس پہ اللہ اللہ لکھتے رہے اسی جگہ پہ بار بار اسی کو گہرا کرتے رہے تو ہماری بھی عادت بن جائے گی اور اس جگہ پہ بھی گہرائی رہے گی دل پہ ہی تو چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو اللہ اللہ کہتا ہوا میرے میرے نام کی مہر کے ساتھ آئے تبھی میں قبول کروں گا جنت میں وہی جائے گا جس کے دل پہ اللہ کے نام کی مہر ہوگی اور جس کے دل پہ سے اللہ کے نام کی مہر مٹ چکی ہوگی اسے ردی کر دیا جائے گا ردی والی لیا کون سی بھائی جہنم ساری ردیاں وہاں پر جائیں گی اللہ حفاظت تو اب میں آپ سے جو امیجنیشن کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل پہ غور کیجیے اپنے دل دھیان دیجیے تھوڑا سا امیجن کیجیے کہ آپ اپنے دل کے بورڈ پر بلکہ دل پر دل کا بورڈ سمجھ لیا دل سمجھ لیا آپ اللہ لکھ رہے ہیں کر سکتے ہیں کر کے دیکھیے لکھ لیا آسان تھا الحمد لیکن اب اس آسان چیز کے اندر ایک مشکل بات میں پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوتی ہے کیونکہ شیطان نے اجازت لے رکھی اسے ملی ہوئی ہے اجازت وہ حربے چلاتا ہے وہ کرتا کیا ہے آپ لکھ رہے ہو اپنے دل پہ نام اللہ اپنے بورڈ پر نام جس طرح سے شرارتی لڑکیوں ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی کام ملا ہو آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیتے اسی طریقے سے یہ شرارتی ہیں شرارتی مطلب شریر شیطان ہے یہ لوگ یہ آپ کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ شیطان بھی اسی طرح سے ان چھچورے لڑکوں کی طرح کام جن کا مقصد ہوتا ہے پریشان کرتا کیا ہے آپ لکھ رہے ہو بے اللہ کا نام لکھ رہا ہے او جنت میں جانا جاتا ہے ابھی کرتا تو یہ آئے گا اور آپ کو پریشان کرے گا جب آپ اس کی طرف الجھو گے اس سے الجھو گے تو آپ کو الجھا کے ہی مٹانے کی کوشش کرے گا یا یہ ہوگا کہ آپ کو یہ الجھائے گا اور پیچھے سے دوسرا آ کے مٹا کے بھاگ جائے گا یہی ہوتا ہے شیطین کا معاملہ یہی ہوتا ہے ایک آپ کو کسی اور کام میں لگاتا ہے دوسرا آپ کے کام کو بگاڑتا ہے ان کا تو جھنڈ ہے بہت زیادہ ہے انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہی ہے ان کا تو گروپ چلتا ہے پورا گینگ چلتا ہے گینگ گینگ بازی بہت ہے ان کے یہاں تو بھائی آپ کو کرنا کیا ہے الجھنا نہیں ہے شیطان سے الجھنا نہیں ہے کیا کرو گے اس کو تو موقع ملا ہوا ہے آپ تو اپنی جو کام ملا ہوا ہے اسے کرتے رہو آپ کو کام ملا ہوا ہے کہ بھائی میرے نام کو لکھتے رہنا یاد رکھنا میرے نام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہر ملی ہے اس پر ہاتھ پھیرتے رہو کیا نقش ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل پہ اللہ یہ نقش ملا ہے نا تب آپ ایک اور امیجنیشن کیجیے ایک اور امیجن کیجیے کہ آپ اللہ کا نام لکھ رہے ہو بورڈ پر اور شیطان آپ آتا ہے اور مٹا کے جاتا ہے لیکن آپ پھر اس سے الجھو گی نہیں آپ بس اس پہ اللہ دوبارہ سے لکھ دو آپ کا تو کام یہی ہے مرتے دم تک یہی کرنا ہے کامیابی اسی میں چھوڑوں گی کیونکہ آپ کو کیسے لے کے آنا ہے اللہ لکھا ہوا لے کے آنا ہے اور یہ کہاں جائے گا پھر یہ تو شرارتی اس کو تو پتا ہے اس کا تو پتا ہے کہ اینڈ کیا ہونا ہے اس کا تو فیل ہی ہونا پکا میں فیل نہ ہوں گا تو آپ سوچئے آپ یہ امیجن کیجئے ہاتھ ذرا تھوڑی دو اپنے ذہن کو ایک طرف لانے کے لیے آپ بند کر لینا بہتر ہوتا ہے سوچیے کہ آپ بورڈ پر لکھ رہے ہو اللہ اور یہ آتا ہے مٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ پھر وہاں پر دوبارہ سے ایک دم سے جلدی سے لکھ لو کیا لکھنا ہے اللہ ہی لکھنا ہے بس اللہ ہی لکھتے رہنا لکھتے رہنا لکھتے رہنا یہ ہر وقت آپ کو الجھاتا رہے گا لڑائی جھگڑے میں تکلیف میں پریشانی میں ہر وقت آئے گا آپ کے نام آپ جو لکھ رہے ہو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا

گیا ہو رہا تھا مٹا رہا تھا یہ دھیان بھٹکانا اس کا مٹانا ہی ہے دھیان بھٹکائے گا اور یہ آپ کے دل پہ صاف کرے گا اس کو کل ملا کے اللہ کا نام جو ہے اپنے دل پر نقش کر کے لے کے جانا ہے یاد رکھنا ہے کہ میرے دل پہ اگر اللہ کے نام کی نقش ہوگی مہر ہوگی تو ہی میں جنت میں جا پاؤں گا ورنہ میں اس پروڈکٹ ریجیکٹ کر دیا ہوں گا اور مجھے کہاں پہ گیا جائے گا جہنم میں اللہ حافظ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ اپنے نام کو لکھ کر ہی ہمیں اپنے پاس اور ہمارے دل کو قبول کر لے ہمیں قبول کر لے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں ہم کچھ کر سکیں لیکن جو کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خیر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کروا کے قبول کر لے بس قبول کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے تو دعا کیجیے گا میرے لیے بھی اپنے لیے بھی بس اس نام کو لکھتے رہیں جہاں تھوڑا موقع ملے بھائی کتنا اچھا کتنا اچھا لگتا ہے کے اللہ کا نام کتنا پیارا ہے کتنا آسانی سے لکھ دیا تھا کتنی جلدی لکھا آتا ہے وہ مزہ آئے گا اپنے اپنے اللہ کو یاد کرو گے ذرا محبت کے ساتھ لکھ کے تو دیکھو کہ اللہ میں آپ کا نام جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اپنی کتابوں پہ جو ہے اپنے محبوب کا نام لکھتا ہے ہر جگہ لکھتا پھرے گا ہر جگہ لکھتا پھرے گا تو محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ ہر جگہ مت لکھو آپ اپنے دل بھی لکھتے رہو آپ اپنے دل بھی لکھتے رہو کہ میں اپنے محبوب کا نام اپنے دل پہ لکھ رہا ہوں لکھیں گے ان شاء اللہ درخواست السلام علیکم اللہ